محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبدہ بن ابی لبابا کو زر بن حبائی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی زر نے کہا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلت القدر کے بارے میں کہا اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں جانتا ہوں اور میرا غالب گمان ہے کہ یہ وہی رات ہے جس کے قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یہ ستائیسویں رات ہے شعبہ نے یہ وہی رات ہے جس کے قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس فقرے کے بارے میں شک کیا انہوں نے کہا مجھے یہ روایت میرے ساتھی نے ان یعنی ابدہو بن ابی لبابا کے حوالے سے سنائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تراسی